ابو مجلس کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ باہر نکلے عبداللہ بن زبیر اور ابن صفوان انہیں دیکھ کر احترامن کھڑے ہو گئے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم دونوں بیٹھ جاؤ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگ اس کے سامنے با ادب کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار سات سو پچپن یہ حدیث صحیح ہے